السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زمانی کے چمکتے دمکتے پیارے پیارے ننے منے اور ننے منے سے بڑے اور اس سے کچھ اور بڑے ساتھیوں خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک اور سچی کہانی عنوان ہے استاد کی شان اور اسے کہانی کی شکل میں آپ کے لیے لکھا ہے سید نظر زیدی نے بہت دن پہلے کی بات ہے ایک بہت بڑے عالم مسجد نبوی کے صحن میں اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے مسجد نبوی اس مقدس مسجد کا نام ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اس وقت بنائی تھی جب آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے جن عالم کا ہم نے ذکر کیا ان کا نام حضرت امام مالک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا رتبہ دیا تھا کہ دور دور کے ملکوں سے طالب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حدیث شریف پڑھتے تھے آپ کی لکھی ہوئی حدیثوں کی ایک کتاب معطا امام مالک ہے اور یہ آج بھی دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے ہاں تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس دے رہے تھے اس دوران میں ایک بچھو آپ کے کرتے کے اندر کمر پر چڑھ گیا اور اس نے اپنی عادت کے مطابق ڈنک مارا بچھو کے ڈنک مارنے سے امام صاحب کو بہت تکلیف ہوئی لیکن حدیث شریف کے احترام کے خیال سے آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا اچھے ساتھیوں آپ یہ بات ضرور جانتے ہوں گے کہ حدیث ان اچھی باتوں کو کہتے ہیں جو ہمارے رسول اللہ تعالیٰ کے محبوب سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں کہیں قاعدہ یہ تھا کہ جب آپ کسی معاملے کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتے یا کوئی شخص آپ سے کسی قسم کا سوال پوچھتا اور آپ جواب دیتے تو صحابہ ان باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا وہ خوب اچھی طرح یاد کر لیا کرتے تھے یہی وہ پیاری پیاری باتیں ہیں جنہیں حدیث کہا جاتا ہے اب آگے کی بات سنیے ایک دفعہ ڈنک مارنے کے بعد بچھو نے امام مالک کی کمر پر پھر ڈنک مارا لیکن آپ نے پھر بھی کسی قسم کی بے چینی ظاہر نہ کی البتہ تکلیف کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا جسے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے شاگردوں نے بھی محسوس کیا اسی تکلیف کی حالت میں آپ نے شاگردوں کو پورا سبق پڑھایا اور جب سبق ختم ہو گیا تو ایک شاگرد سے فرمایا میاں ذرا ہمارا کرتا اٹھا کر تو دیکھو ہماری کمر پر کیا چیز چڑھ گئی ہے شاگرد نے کرتا اٹھایا تو دیکھا بچھو ہے جس نے کئی جگہ ڈنک مارا ہے بچھو کو اسی وقت مار دیا گیا اور شاگردوں نے حضرت امام مالک سے کہا حضرت آپ ایسی تکلیف میں سبق پڑھاتے رہے اگر آپ اسی وقت فرما دیتے جس وقت بچھو آپ کی کمر پر چڑھاتا تو ہم اسے فوراً ہلاک کر دیتے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے جواب دیا میں اپنی تکلیف کی وجہ سے ایسا کرتا تو سبق بیچ میں روکنا پڑتا اور ایسا کرنے سے تمہارا حرج ہوتا اس کے علاوہ اس احترام میں بھی فرق آتا جو ایک سچے مسلمان کے دل میں حدیث کے لیے لازمی طور پر ہونا چاہیے جس طرح کا احترام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کا کیا کرتے تھے اسی طرح کا احترام ہم پر بھی واجب ہے پیارے نبی کی باتوں کا بھی مجھے امید ہے کہانی زبانی کے ساتھ ہی پیارے نبی سے بہت پیار کرتے ہوں گے کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ